نہیں نہیں وہ صلاحات حاجات وغیرہ تو نوافل ہیں تو سجدہ ہی جائز نہیں نا فجر کے بعد جب کوئی نماز بھی پڑھنی ہو فجر کے بعد تو اشراق کا وقت اشراق کے وقت کی تعریف یہ ہے اگر چھ بجے سورج نکلتا تو فتح و رضویہ میں اس کا تخمین آ رہا یہ بتایا کہ چھ بج کے بیس منٹ اس میں اور ملا لے اب بیس منٹ کے بعد کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا اشراق جو ہے یہ پڑھ سکتا ہے اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا جی ہاں اس کا تخمینہ بیس منٹ نہیں اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتا اس وقت تو اذان سے پہلے آپ ٹائم دیکھیے کیونکہ اذان عموماً آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے جماعت سے لیکن وقت تو اس سے تقریباً آدھ گھنٹے پہلے شروع ہوتا ہے جس میں سحری بند ہوتی تو آپ کیلنڈر رکھیں اگر اس میں طلوع فجر کا وقت سے پہلے اگر ہے جس پہ ہم سحری کرتے ہیں اس وقت تو سب کچھ پڑھ سکتا اذان ابھی نہیں ہوئی لیکن فجر کا وقت ہو گیا اب نہیں پڑھ سکتا کچھ بھی کوئی نماز نہیں ہاں ہاں ہاں وہ سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد پڑھے گا وہ قضا بھی ٹھیک ہے نا ہاں وہ قضا کرے گا تو بیس منٹ کے بعد پڑھے گا اس کے ساتھ ملا کر آپ جو چاہے پڑھ لیں جی ہاں نفل جو ہے جو چاہے پڑھ لیں جی۔ ہوں